پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حل ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے